ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتے ہیں اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتے ہیں بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو اے نبی ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نیکی کا اجر کئی گنا ملے گا ذرہ برابر ایمان والا بھی بالآخر جنتی ہوگا باری رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے بلکہ بڑھا چڑھا کر قیامت کے روز اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جیسے اور آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وہ الْمَوَازِينَ و اور ہم عدل کے ترازو رکھیں گے اور فرمایا کہ لقمان نے اپنے صاحب زادے سے فرمایا تھا یا بنیا انہا ان تک یعنی اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو گو وہ کسی پتھر میں یا آسمانوں میں ہو یا زمین کے اندر ہو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لا حاضر کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہیں اور جگہ اللہ نے فرمایا یوم یصدر الناس اشتاتا لیورو اعمالہم الآیات اس دن لوگ مختلف احوال پر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا بخاری اور مسلم کی شفاعت کے ذکر والی متول حدیث میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوٹ کر جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھو اسے جہنم سے نکال لاؤ پس بہت سی مخلوق جہنم سے آزاد ہوگی ابو سعید رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان فرما کر فرماتے اگر تم چاہو تو اس آیت قرآن کے اس جملے کو پڑھ لو ان اللہ مشرق و کافر کو اس کے نیک اعمال کا سلا سعید بن جب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشرق کے بھی عزاموں میں اس کے باعث کمی کر دی جاتی ہے ہاں جہنم سے نکلے گا تو نہیں چنانچہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب آپ کی پشت پناہ بنے ہوئے تھے آپ کو لوگوں کی ایزاؤں سے بچاتے رہتے تھے آپ کی طرف سے ان سے لڑتے تھے تو کیا انہیں کچھ نفع بھی پہنچے گا رسول اللہ نے فرمایا ہاں وہ بہت تھوڑی سی آگ میں ہیں اور اگر میرا یہ تعلق نہ ہوتا تو جہنم کے نیچے کے طبقے میں ہوتے لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ یہ فائدہ صرف ابو طالب کے لیے ہی ہو یعنی اور کفار اس حکم میں نہ ہو اس لیے کہ مسند قیالسی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی نیکی پر ظلم نہیں کرتے دنیا میں روزی رزق وغیرہ کی صورت میں اس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں جزا اور ثواب کی شکل میں بدلہ ملے گا ہاں کافر تو اپنی نیکی دنیا میں ہی کھا جاتا ہے قیامت میں اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے اجر عظیم سے مراد اس آیت میں جنت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم لطف و رحم سے اپنی رضا مندی عطا فرمائے اور جنت نصیب کرے آمین پھر اس کے بعد قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی کا بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن انبیاء علیہم السلام کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا جیسے اور آیت میں ہے وہ اشرقت قطل بنور ب نورا و ادعالی تب وجی ابن نبی و یعنی زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی نام اعمال دیے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لا کھڑا کیا جائے گا اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے یعنی ہر امت پر انہی میں سے ہم بروز قیامت گواہ کھڑا کریں گے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول میں آپ کو پڑھ کر کیا سناؤں گا آپ پر تو قرآن اترا ہے فرمایا ہاں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنو بس میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی پڑھتے پڑھتے جب میں نے اس آیت فقیفہ کی تلاوت کی تو رسول اللہ نے فرمایا بس کرو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کافر اور رسول کے نافرمان لوگ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور یہ اس میں سما جاتے پھر برابر ہو جاتی کیونکہ ناقابل برداشت ہولناکیوں اور رسوائیوں اور ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرا اٹھیں گے جیسے اور آیت میں ہے یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا یعنی جس دن انسان اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال اپنی آنکھوں دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا پھر فرمایا یہ ان تمام بد افعالیوں کا اس دن اقرار کریں گے جو انہوں نے کی تھیں اور ایک چیز بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے ایک شخص نے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے کہا ایک جگہ تو قرآن میں ہے کہ مشرقین قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرقین اللہ تعالیٰ کی قسم رب کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا اور دوسری جگہ ہے لا یکتمون اللہ حدیثہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک بات بھی نہ چھپائیں گے پھر ان دونوں آیتوں کا کیا مطلب ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا اور وقت ہے اور اس کا وقت اور ہے جب موحدوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے آؤ تم بھی اپنے شر کا انکار کرو کیا عجب کام چل جائے پھر ان کے منہ پر مہریں لگ جائیں گی اور ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے اب اللہ تعالیٰ سے ایک بات بھی نہ چھپائیں گے یہ روایت ابن جریر کی تفسیر میں ہے مسد عبدالرزاق میں ہے کہ اس شخص نے آ کر کہا تھا بہت سی چیزیں مجھ پر قرآن میں مختلف ہوتی ہیں تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا مطلب تجھے کیا قرآن میں شک ہے اس نے کہا شک تو نہیں ہاں میری سمجھ میں اختلاف نظر آ رہا ہے آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا جہاں جہاں اختلاف تجھے نظر آ رہا ہو ان مقامات کو پیش کر تو اس نے یہ دو آیتیں پیش کی کہ ایک سے چھپانا ثابت ہوتا ہے دوسرے سے نہ چھپانا پایا جاتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہما نے اسے یہ جواب دے کر دونوں آیتوں کی تطبیق سمجھا دی ایک اور روایت میں سائل کا نام بھی آیا ہے کہ وہ نافع ابن ازرق تھا اور یہ بھی ہے کہ ابن عباس صدی اللہ عنہما نے اس سے یہ بھی فرمایا کہ شاید تم کسی مجلس سے آ رہے ہو وہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہوگا تم نے کہا ہوگا کہ میں جاتا ہوں اور ابن عباس صدی اللہ عنما سے دریافت کرتا ہوں اگر میرا گمان صحیح ہے تو تمہیں لازم ہے کہ جواب سن کر انہیں بھی سنا دو پھر یہی جواب دیا